یا الہی حشر میں خیر الورا کا ساتھ ہو یا الہی حشر میں خیر الورا کا ساتھ ہو رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہے یہی رات دن دن رات میری التجا یا الہی ہے یہی دن رات میری التجا روز محشر شافیے روزے جزا کا ساتھ ہو روز محشر شافیے روزے جزا کا ساتھ ہو رب ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا بولو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ذرا مل کر بولو ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا رب ربانہ یا ربانہ ربانہ یا ربانہ ربانہ یا ربانہ یا الہی رحم کر یا الہی رحم کر مولا یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روزائے خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں بلند آباد سے کہہ دو سبحان اللہ یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روزائے خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا اپنے رب سے جھوم جھوم کے مانگ لیجئے ربنا یا ربنا رب ربانہ ربنا یا ربانہ ربنا یا ربانہ ربنا یا روبان ربنا وہ محبوب خدا یارو وہ محبوب خدا یارو رحمت کا دریا یارو وہ محبوب خدا یارو رحمت کا دریا یارو وہ محبوب خدا یارو رحمت کا دریا یارو مجھ نہ چیز سے کیا ہوگی مجھ نہ چیز سے کیا ہوگی اس کی مد حسنا یارو مجھ نہ چیز سے کیا ہوگی اس کی مد حسنا یارو ربنا یا ربنا نہ ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ذرا مل کر بولو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا ربنا آیا ربنا ربنا آیا ربنا اس کا ہے مداح خدا اس کا ہے مداح خدا میں اور آپ کیا یارو اس کا ہے مداح خدا میں اور آپ ہے کیا یارو اس کا ہے مداح خدا میں اور آپ ہے کیا یارو چاند کے دو ٹکڑے کرنا چاند کے دو ٹکڑے کرنا اس کی ایک ادا یارو چاند کے دو ٹکڑے کرنا اس کی ایک ادا یارو رب نیا رب نیا ربنا ربنا ربنا ربنا رب ربنا ربنا رب ربنا ربنا رب ربنا ربنا رب ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گرمی محشر میں جب تڑ پہ بدل یا الہی گرمی محشر میں جب تڑ پہ بدل یا الہی گرمی معاشر میں جب تڑ پہ بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو ربانہ یار بنا رب بنا یا ربنا رب یا ربنا ربنا یا ربنا ذرا اونچا بولو ربنا نا یا الہی جب زباں باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زباں باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زباں باہر آئے پیاس سے سا کوسل میرے پیارے نبی کا ساتھ ہو سا کوسل میرے پیارے نبی کا ساتھ ہو سا کوسل میرے پیارے نبی کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا ربنا ربانا یا ربنا ربانا یا ربنا ربانا یا ربنا ربانا ربانہ ربنا یار ربانہ بانا یا الہی جب پڑھوں نعت محمد مصطفیٰ یا الہی جب پڑھوں نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہو محبت سے صلی اللہ ہو یا الہی جب پڑھوں نعت محمد مصطفیٰ یا الہی جب پڑھوں ناتے محمد مصطفیٰ میں وہی پڑھوں تیری جانب سے جو الہام ہو میں وہی پڑھوں تیری جانب سے جو الہام ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ذرا مل کر بولو ربنا ربنا ایک اور خوبصورت دعا کیا کون سی دعا ہے اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کا سفر ہے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کا سفر اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کا سفر آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں مانگے مانگے اپنے رب سے آنا جانا عمر بھر لکھ دے میں آنا جانا عمر بھر لکھ دے تیر میں ربنا یا ربنا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربانہ ربان یا ربانہ گزرے دن مکے تو شب گزرے مدینے پاک میں سبحان اللہ محبت سے کہہ دیں اور بلند آباد سے کہیں سبحان اللہ اے میرے رب گزرے دن مکے تو شب گزرے مدینے پاک میں گزرے دن مکے تو شب گزرے مدینے پاک میں زندگی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں زندگی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں ربان آیا ربانہ ربانہ ربان آیا ربانہ ربان آیا ربانہ ربان آیا ربنا يا ربنا